لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے